عیدائی نور آیا مہینہ نور کا عیدائی نور کے آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا مستفا مرحبا مرحبا مرحبا یا اے عیدائی نور کے آیا مہینہ نور کا عیدائی نور کے آیا مہینہ نور کا اللہ کا نور آیا مکے میں نور چمکا اللہ کا نور آیا مکے میں نور چمکا اللہ کا نور آیا مکے میں نور چمکا عالم یوں نکھرا نکھرا مکے میں نور چمکا عالم یوں نکھرا نکھرا مکے میں نور چمکا نور کی آیا مہینہ نور کا نور کی آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا ایداری نور کی آیا مہینہ نور کا نور کی آیا مہینہ نور کا جذبوں میں شاد مانی اس کی ہے مہربانی جذبوں میں شاد مانی اس کی ہے مہربانی جذبوں میں شاد مانی اس کی ہے مہربانی کا قوالی آیا مکے میں نور چمکا کا قوالی آیا مکے میں نور چمکا نور کی آیا مہینہ نور کا دہائی نور کی آیا مہینہ کا مرحبا مرحبا مرحبا مسپا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرتبہ این نور کی آیا مہینہ نور کا این نور کی آیا مہینہ نور کا دیکھے قصور شامی آیا وہ نور ایسا دیکھے قصور شامی آیا وہ نور ایسا دیکھے قصور شامی آیا وہ نور ایسا گھر آمنا کے چمکا مکے میں نور چمکا گھر آمنا کے چمکا مکے میں نور چمکا دائی نور کی آیا مہینہ نور کا دائی نور کی آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا عید آئی نور کی آیا مہینہ نور کا عید آئی نور کی آیا مہینہ نور کا قطرے بنے سمندر ذرے بنے سورج قطرے بنے سمندر ذرے بنے سورج قطرے بنے سمندر ذرے بنے گے سورج ہے کون کون جلوہ فرما مکے میں نور چمکا ہے کون جلوہ فرما مکے میں نور چمکا عیدائی نور کی آیا مہینہ کا عیدائی نور کی آیا مہینہ کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا عیدائی نور کی آیا مہینہ عید نور کی آیا مدینہ نور کا تکلیف اہل ایما گزرے گی شاپ جس پر تکلیف اہل ایما گزرے گی شاخ جس پر تکلیف اہل ایما گزرے گی شاخ جس پر انہی سے ان میں آیا مکے میں نور چمکا انہی سے ان میں آیا مکے میں نور چمکا دائی نور کی آیا مہینہ نور کا دائی نور کی آیا مہینہ نور مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا عید نور کی آیا مہینہ نور کا عید نور کی آیا مہینہ نور کا جنت کے راستوں پر چلنا سکھائے گا یہ جنت کے راستوں پر چلنا سکھائے گا جنت کے راستوں پر چلنا سکھائے گا جنت کا دولہ آیا مکے میں نور چمکا جنت کا دولہ آیا مکے میں نور چمکا دائی نور کی آیا مہینہ نور کا نور کی آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا دائی نور کی آیا مہینہ نور کا جو نور کی آیا مہینہ نور کا علاج بندو مجدا تمہیں شفا کا علاج بندو مجدا تمہیں شفا کا علاج بندو مجدا تمہیں شفا کا خود آ گیا مسیحا مکے میں نور چمکا خود آ گیا مکے میں نور چمکا نور کی آیا مدینہ نور کا نور کی آیا مدینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا ایدائی نور کی آیا مہینہ نور کا ایدائی نور کی آیا مہینہ نور کا صحرا میں برس ساون بنجر زمین گلشن صحرا میں بر ساون بنجر زمین گلشن صحرا میں بر ساون بنجر زمین گلشن میں کا ہے ذرا ذرا مکے میں نور چمکا میں کا ذرا ذرا مکے میں نور چمکا دائی نور کی آیا مہینہ کا ای نور کی آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا مرحبا ای نور کی آیا مہینہ کا لائی نور کا دیکھو میں کیسے پھیلے ہیں رنگ جاگر دیکھو فضا میں کیسے پھیلے ہیں رنگ جاگرے دیکھو فضا میں کیسے پھیلے ہیں رنگ جاگر کس کا ہوا اشارہ مکے میں نور چمکا کس کا ہوا اشارہ مکے میں نور چمکا نور کی آیا مہینہ نور کا نور کی آیا مہینہ نور کا مرحبا مرحبا مرحبا یا سپا مرحبا مرحبا مرحبا یا صفا داری نور کی آیا مہینہ نور کا نور کی آیا